کر رجا یقیناً تمہارے رب ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے اور کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک خاص بندے کو روکتا ہے ابدن ادا صلی جب کہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایت ان کا نال الہدا بھلا بتاؤ اگر وہ نماز پڑھنے والا بندہ صحیح راستے پر قائم ہو او امر ابھی تقوا یا تقوا سکھلاتا ہو تو کیا اس نماز سے روکنا ظلم نہیں ہے ارائیت ان کذب وتولا بھلا یہ بھی بتاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ پھراتا ہو الم یعلم بان اللہ یرا کیا اس شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں کلال علم ینتہی لنصفعا بالناصیہ نماز سے ہرگیز روکنا نہیں چاہیے اگر وہ روکنے والا باز نہیں آیا رک نہیں گیا تو ہم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسی گے ناصیت کا دبتن پیشانی جو گنہگار ہے اور خطا کار ہے فلید نادیا سو وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے وے سند اس ہم زبانیاں کو بلا لیں گے یہ جہنم کے سخت فرشتوں کا لقب ہے زبانیاں اسجد و قطریب ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو جیسے آج تک بات نہیں مانی آئندہ بھی اس کی بات ماننا نہیں چاہیے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اس اللہ تعالی کا قرب یعنی نزدیکی حاصل کرو یہ انیس نمبر کی آیت کے اوپر سجدہ ہے اسی لیے جتنے بھی حضرات ماں بہن لائیو سن رہے ہیں وہ تمام اس آیت کے اوپر ایک سجدہ تلاوت کر لیوے یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور حدیث پاک سے یہاں پر سدا کرنا ثابت ہے اب ان آیتوں کے اندر جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں پیش آئی اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا انسان جب تک دوسرے کا محتاج رہتا ہے وہاں تک سیدھا سیدھا چلتا ہے اور جب اس کو یہ خیال ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر شرکشی اور دادا گیری آ جاتی ہے یہ انسان کا عجیب و غریب حال اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا یہ پہلی پانچ آیت کے اترنے کے بعد جو چھٹے نمبر کی آیت ہے وہاں سے پوری صورت ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ تعالی کے یہاں سے آئی اور ان آیتوں میں جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی ان لوگوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا کہ نبی کی مخالفت کرنا یہ بہت برا اور بہت خطرناک کام ہے اب اس میں بیان کیا گیا پہلی اہم بات جو سب کو سمجھنے کی ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے وقت پر انسان انسانیت کی حد سے بھی نکل جاتا ہے اور شرارت دادا گیری فتنے کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے یہ عجیب انسان کا حال ہے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا خیال دنیا میں بہت سارے مالداروں کو آتا ہے جب ان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے دولت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں اور پھر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دادا گیری کرتے ہیں نمبر دو بعض لوگ حکومت اور اقتدار کے اندر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں تو پھر ان کے اندر بھی یہ بری عادتیں آنا شروع ہو جاتی ہے نمبر تین جن کے پاس اولاد زیادہ ہو جن کے پاس نوکر چاکر خادم زیادہ ہو وہ بھی ایسا سمجھنے لگتے ہیں نمبر پانچ چار جن کے پاس دوستوں کی اور اس کی گینگ اور ٹیم بڑی ہو تو ایسے گینگسٹر لوگ بڑی ٹیم والے لوگ بہت سارے جن کے دوست ہوتے ہیں ایسے لوگ وہ بھی یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ دادا گیری کریں گے دوسروں کے اوپر ظلم کریں گے یہ عجیب انسان کا حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا تو انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے سیدھا چلتا ہے اور جب اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں تو پھر اس میں شرارت طوفان مستی دادا گیری ظلم آنے لگتا ہے حالانکہ انسان کو ایک بات یہ سوچنی چاہیے کہ اگر مخلوق میں کسی طرح کا استغنا ہو تو ابھی خالق یعنی اللہ کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے یعنی سمجھو کہ اس دنیا میں میں کسی کا محتاج نہیں ہوں چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ ایسا بھی حقیقت میں ہوتا نہیں ہے پھر بھی مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی یوں سوچے کہ میں دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں تو بھی اپنے پیدا کرنے والے کا اپنے مالک کا تو وہ محتاج ہے اور اللہ تعالی کی قدرت کے احاطے میں گھیرا ہوا ہے اللہ کی طاقت کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں اور آخرت میں مرنے کے بعد تو اس کو سزا ہونے ہی والی ہے اور مکت المکرمہ کے اندر ابو جہل جو مکہ کے قریشیوں کا سردار تھا بڑا مالدار بھی تھا پورے مکہ والے اس کی عزت کرتے تھے اس کی بات مانتے تھے اسی لیے اس کے دماغ کے اندر یہ بھوسا بھر گیا کہ میں سب کچھ ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اس نے تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی گستاخی کی تو آیت میں اللہ نے علاج بتلا دیا ان کرو یعنی سب کو اپنے اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے جب مریں گے تو مر کر اللہ کے پاس جائیں گے اچھے کاموں کا بدلہ اچھا ملے گا برے کاموں کا برا بدلہ ملے گا اور دنیا کے اندر جو ظلم کیا بیجا دادا گیری کی اس کا برا انجام مرنے کے بعد اس کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ انسان اپنے رب اپنے اللہ اپنے پیدا کرنے والے کا ہر حال میں محتاج ہے اس کی محتاجی تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور ایک بات اور سمجھو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ایک بھی انسان اس دنیا میں جگت میں ایسا بتلا دو کہ وہ یوں کہتا ہو کہ میں کسی کا محتاج نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی اسی لیے کہ انسان اس دنیا میں ایسی زندگی میں ہے کہ وہ اکیلا کبھی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے اس دنیا کا سسٹم دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ کوئی انسان اکیلا اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا ایک مثال لو ایک ایگزامپل لو کھانے کا ایک لکما ایک روٹی کا ٹکڑا چاول کا ایک نیوالا وہ اپنے ہاتھ میں لے تو کبھی اس نے سوچا کہ یہ چاول کا لکما روٹی کا ٹکڑا جو میرے ہاتھ میں آیا اس میں کتنے انسانوں کی محنت لگی کتنے جانوروں کی محنت لگی تب جا کر یہ لکما میرے ہاتھ میں آیا کسان کی محنت پانی چلانے والے کی محنت کھیتی کاٹنے والے کی محنت کھاد اور فرٹیلائزر خاطر بنانے والوں کی محنت پھر آٹا پیسنے والوں کی محنت روٹی بنانے والے کی محنت کتنی محنت کے بعد ایک لکمہ آتا ہے ہے کوئی انسان دنیا میں یوں کہوے کہ میں اپنے لکمے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوں سب کچھ میرا ہے بالکل نہیں ہو سکتا کپڑا لے لو اپنے ڈریس لے لو آدمی اپنے کپڑے کے معاملے میں ڈریس کے معاملے میں دوسروں کا محتاج ہے آپ کی آپ کے پاس کپڑا آیا تو کبھی سوچا کہ کتنے لوگوں نے اس کپڑے کے پیچھے محنت کی کہاں روئی کھیتی میں ہوئی کہاں کپاس بنی پھر کون سی جگہ پر اس میں سے جو ہے دھاگے بنے پھر کون سی جگہ اس میں سے کپڑے بنے کہاں اس پر جو ہے کلر ہوا کتنی محنت کے بعد ایک کپڑا ہاتھ میں آتا ہے تو کوئی بھی انسان دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے کسی انسان کا محتاج ہو نہیں ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا ہر ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں عجیب بات جو آج دنیا میں بڑے لوگ ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہیں وہی سب سے زیادہ محتاج ہے وہی سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اور سب سے بڑے محتاج وہی ہے اس لیے کہ ایک گریب آدمی کو کیا چاہیے دو روٹی دو لکمے چاول کے مل گئے فٹ پاتھ پر سو گیا ریلوے اسٹیشن پر سو گیا بس اسٹاپ پر سو گیا گارڈن میں سو گیا سلم ایریے میں جھپڑ پٹی میں سو گیا اس کی زندگی گزر گئی اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو ہر چیز میں دوسروں کی محتاجی بنگلہ بنانے میں محتاجی کار میں محتاجی کھانے پینے میں محتاجی ہر چیز میں بڑی محتاجی تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بڑا مانتے ہیں وہ دنیا میں بڑے محتاج ہے بڑے ضرورت مند ہے اسی لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بالکل محتاج نہیں ہوں یہ عیسائیت میں اللہ نے بیان فرمایا تو یاد رکھ لو تمام انسانوں یاد رکھ لو ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے مالک کا بھی محتاج ہے اور ہر انسان دوسرے بہت سارے انسانوں کا بھی محتاج ہے اسی لیے کبھی انسان کو دادا گیری نہیں کرنی ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے یہ اس پیاری پیاری آیت میں اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں آگے ایک قصہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں عجیب قصہ ہے ہوا یہ کہ مکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں کعبہ کے سامنے جا کر نماز پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگا میں نے آپ کو یہاں نماز پڑھنے سے بار بار منع کیا ہے یعنی میں نے آپ کو پہلے بار بار منع کیا کہ یہاں کعبہ کے سامنے نماز دی پڑھنے گی پھر کیوں آ کے نماز پڑھتے ہو تو حضور نے اس کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا تو وہ کہنے لگا ابو جہل کہ اس مکہ میں بہت بڑی میری گینگ ہے بہت بڑی میری ٹیم ہے اگر جو آپ نے آئندہ یا کعبہ کے سامنے نماز پڑھی اور میں نے دیکھ لیا تو آپ جب سدے میں جائیں گے تو آپ کی گردن پر میں پیر رکھ دوں گا پاؤں رکھ دوں گا ایسی خطرناک ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اب حضور کیا کرتے تھے کعبہ کے سامنے جا کے اکیلے نماز پڑھتے لیکن وہ تو دھمکی دے رہا ہے ابو جہل حضور کو کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے کی کیا آپ کے گردن کچل دوں گا آپ کی گردن توڑ دوں گا آپ کی گردن کے اوپر پیر رکھ دوں گا آپ کو میں یہ کر ڈالوں گا ایسی ابو جہل نے دھمکی دی قدرتی بات دیکھو ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے سامنے ابو جہل آیا اور اس نے ارادہ بھی کیا کہ حضور کے قریب میں جاوے اور جا کر کے حضور کی گردن پر پیر رکھے نعوذ باللہ حضور کی گستاخی کرے حضور کی بے ادبی کرے نعوذ اللہ اور حضور کی گردن مبارک توڑ دیوے ایسا اس نے ارادہ بھی کیا چلا لیکن حضور کے نزدیک جا کر رک گیا اور ایک دم پیچھے ہٹ گیا لوگوں نے پوچھا کہ ارے ابو جہل یہ کیا ہو گیا تو تو بہت زور میں شور میں گھمنڈ میں تکبر میں دادا گیری میں حضور کے قریب جا رہا تھا اللہ کے نبی کے پاس جا رہا تھا کہ وہ سدے میں جاوے تو ان کی گردن توڑ دو کیوں ایک دم رک گیا اور پیچھے آ گیا تو ابو جہل کہنے لگا کہ جب میں ان کے قریب میں گیا تو مجھے آگ کی کھائی نظر آئی آگ کی کھندک نظر آئی کہ میرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آگ کی بھری ہوئی کھائی ہے آگ کی بھری ہوئی کھندک ہے اور اس کے اندر پر والی چیزیں مجھے نظر آئی جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں پانک ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پرندے اڑتے ہیں تو کہا اس طرح پانک والی پر والی کوئی چیز مجھے نظر آئی اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابو جہل کو نظر آیا پانک والی چیز پر والی چیز وہ تو اللہ تعالی کے فرشتے تھے اگر یہ ابو جہل آگے آتا اور حضور کی نعوذ باللہ گستاخی کرنے جاتا تو فرشتے آ کر اس کی بوٹی بوٹی کر ڈالتے اللہ کے فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اس کو نوچ ڈالتے اس کو بالکل ختم کر ڈالتے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو گویا کہ ابو جہل کا ناپاک ارادہ اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے حفاظت فرما لی ابو جہل کے فتنے سے حفاظت فرما لی ابو جہل کے ظلم سے اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے پوری حفاظت فرما لی یہ حضور کا ایک زندہ معجزہ تھا ایک زندہ چمتکار تھا جو ابو جہل کو دکھایا گیا لیکن بھائی ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہدایت اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ابو جہل ایمان نہیں لایا اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا اور کیا تم نے اس شخص کو یعنی ابو جہل کو نہیں دیکھا جو ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے عبدن اذا ادا صلی ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ روکتا ہے دیکھو نمازی کو نماز سے روکنا بہت بری بات ہے بہت عجیب بات ہے کوئی نماز پڑھتا ہو تو نماز پڑھنے دو نمازی کی نماز میں ڈسٹرب مت کرو خلل مت کرو ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کوئی معمولی انسان تھوڑے ہی تھے اللہ کے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ اکبر حضور نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل حضور کو روکنے گیا اب دیکھو یہاں کمپیر ہے تقابل ہے آیت کے اندر على الهدى او امر بالتقوى کہ یہ نماز پڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کیسی کیسی خوبی تھی وہ ہدایت کے اوپر ہے صحیح راستے کے اوپر ہے دوسری خوبی ہے کہ تقواب کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کا ڈر لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ دونوں چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں ذات کے اعتبار سے بھی ہدایت پر اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے لوگوں کو تقوا سکھاتے لوگوں کو اللہ کا ڈر سکھاتے دونوں چیزیں ان کے اندر بڑی خوبی کی ہے اور دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے اور ابو جہل کے اندر تو بس برائیاں ہی برائیاں دی کیا برائیاں دی اور ایک تو یہ ابو جہل جو حضور کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا وہ نمازی نہیں ابو جہل نمازی نہیں پڑھتا تھا نمبر دو اس کا عقیدہ خراب کہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا کفر تھا نمبر تین اس کے اعمال بھی گندے اور برے اور خراب تو ابو جہل میں تینوں چیزیں خراب نماز نہیں پڑھتا عقیدہ بھی برا ہے اعمال بھی برے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو خود ہدایت پر ہے دوسروں کو تقوا کی تعلیم دیتے ہیں کتنے فائدے والے ہیں یا ابو جہل نے حضور کی کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا حضور ہدایت پر ہے اس کا لحاظ کرتے حضور دوسروں کو اچھی بات سکھلاتے اس کا لحاظ کرتے لیکن اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا اللہ اکبر آگے فرمایا الم یار سبحان اللہ یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے کیا اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو دیکھ رہے اس روکنے والے ابو جہل کو اللہ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہیں سب چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ابو جہل جو نبی کو روکنے گیا وہ بھی اللہ کو معلوم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے یہ بھی اللہ تعالی کو معلوم ہر چیز اللہ تعالیٰ دیکھ رہے اسی لیے ابو جہل کو جو اس نے نبی کو نماز پڑھنے سے روکا اس کی سزا اللہ تعالی ضرور دیں گے یہ آیت ہمیشہ ہم کو یاد رکھنی چاہیے علم بھی ان یار اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں پوری طرح دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں بعض لوگ آ کے کہتے ہیں کہ گناہ نہیں چھوٹتے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ آیت کا ہمیشہ استحصار رکھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں پوری طرح دیکھ رہے ہیں بلکہ تو میں تو آپ سب کو کہتا ہوں کہ آیت جو ہے نا سور علقی آیت نمبر چودہ اس کو روزانہ پانچ منٹ دماغ میں سوچو بیٹھ کر اس کو مراقبہ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے دھیان لگا کر ایک چت ہو کر کے سوچنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے آپ سب کو میں کہتا ہوں یہ آیت نمبر چودہ اس کا روزانہ پانچ منٹ مراقبہ کرو یا لمبی ان یوں سوچو یہ آیت میں کہ میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں میرے اللہ مجھے ہر وقت دیکھتے ہیں میرے اللہ مجھے ہر حال میں دیکھتے ہیں میرے اللہ مجھے پوری طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھو پانچ منٹ روز آنا پھر پانچ منٹ سے آگے چلے گا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہمارے چوبیس گھنٹے انشاءاللہ ایسے ہو جائیں گے کہ ہر وقت دھیان رہے گا کہ اللہ سبحان ہو تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں جب یہ خیال رہے گا تو گناہ سے بچنا آسان برائی سے بچنا آسان گندے کام سے بچنا آسان گنا چھوڑنا آسان برائی چھوڑنا آسان جب اللہ دیکھ رہے اس بات کا خیال آ جائے گا تو گناہ سے بچنا بالکل آسان ہو جائے گا اللہ لم تسیا کیا اس ابو جہل کو چاہیے کہ ہرگز ہمارے نبی کو نماز پڑھنے سے نہیں روکے اگر اس نے روکنے کا کام نہیں چھوڑا تو ہم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے دیکھو سامنے والے جو بال ہوتے ہیں نا وہ کسی کے ہاتھ میں آ جاوے تو آدمی ہماری پکڑ کے اندر آ جائے اس لیے جو ہے بن ناسیہ چوٹی کے بال پکڑ کر کے کھینچنا سامنے والے بال کسی کے فیٹ اور مضبوط پکڑ لینا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹیں گے کہاں جہنم کے اندر آخرت کے اندر تو گویا کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو وہ مجبور ہو جائے گا اور پھر اس کو کوئی چھڑانے اور بچانے والا نہیں ہوگا اور کیسا ناصیت کا دبت ان اس ابو جہل کی پیشانی سامنے والے بال گنہگار گار اور خود قطع کار وہ رات دن گناہ میں اللہ کی نافرمانی کے اندر پڑا رہنے والا آدمی عجیب آدمی تھا اور اس نے حضور کو دھمکی دی تھی نا کہ میری گینگ بہت بڑی ہے میری ٹیم بہت بڑی ہے تو اللہ نے اس کو کھلا چیلنج دیا فلی دیا وہ اپنی مجلس والوں کو بلاوے اپنی گینگ والوں کو بلاوے اپنی ٹیم والوں کو بلاوے بلا لے وے جس کو بلانا ہو ہمارے نبی کو روکنے کے لیے ہمارے نبی پر ظلم کرنے کے لیے ہم کس کو بلائیں گے سند الزبانیاں ہم زبانیاں فرشتوں کو بلائیں گے زبانیاں فرشتے جہنم کے بڑے سخت فرشتے بڑے طاقت والے فرشتے اللہ فرماتے کہ ہم ان کو بلائیں گے یہ کیا جو ہے ہمارے نبی کو روکتا ہے آگے فرمایا کلال لا وقترب لیکن ہوا یہ کہ ابو چہل نے اپنی گینگ کو نہیں بلایا اپنی ٹیم والوں کو نہیں بلایا اپنی مجلس والوں کو نہیں بلایا اسی لیے اللہ تعالی نے ملائکہ کو بھی نہیں بھیجا روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ابو جہل کی گینگ والے اس کے دوست اس کی ٹیم والے اس کی مدد کرنے کے لیے آتے تو جہنم کے زبانیاں فرشتے آتے اور سب کی نظروں کے سامنے ابو جہل کو پکڑ لیتے کھینچ لیتے اور اس کو تباہ و برباد کر دیتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے یہ تو اچھا ہوا کہ اس نے اپنی گینگ اور ٹیم کو نہیں بلایا وہ پیچھے ہٹ گیا ورنہ اس دن اللہ کے فرشتے آ کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جو ہے برباد کر دیتے عجیب بات اس آیت میں بیان کی گئی اور اخیر میں فرمایا گیا کہ آپ ابو جہل کی بات نہ مانو آج تک نہیں مانی آئندہ بھی مت مانو اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرو اللہ کا قرب حاصل کرو ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی سے بہت نزدیک ہوتا ہے ہاں سجدے میں ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پر سر رکھ دیا حالانکہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کے بالکل نزدیک ہوتا ہے اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ سجدے میں اللہ سے بہت دعا کرو سدے میں اللہ سے بہت دعا کرو دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہوتی ہے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے اسی لیے نفل نمازیں پڑھو تو اس میں سدے میں دعا کرو اور کون سی دعا جو دعا قرآن میں آئی جو چالیس ربنا ہے قرآن کی مختلف دعائیں جو دعائیں حدیث پاک میں آئی عربی میں حضور کی پڑی ہوئی دعائیں وہ سدے میں پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں فرض نماز کے اندر سجدے میں دعا نہیں کرنی چاہیے چونکہ فرض نماز کے اندر تو جلدی سے فارغ ہونا ہے اسی لیے فرض نماز کے اندر سجدہ میں دعا نہ کرو باقی نفل نمازوں میں دعا مانگو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز میں دعائیں ثابت ہے ابھی پندرہ شابان گئی اس وقت میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدے میں تھے اور حضور دعا مانگ رہے تھے تو معلوم ہوا کہ نماز میں بندہ اللہ تعالی کے بالکل قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب جانے سے عظمت حاصل ہوتی ہے اور اس آیت نے ہم کو ایک بہت بڑا سبق یہ بھی دیا کہ کوئی مخالف کوئی دشمن کسی بات کی دھمکی دیوے تو اس کی دھمکی سنے بغیر اچھے کام کرتے رہو اچھے کام میں لگے رہو آج دنیا میں بہت سارے فتین لوگ ہیں کہ جو اچھے کام کرنے والوں کو روکتے ہیں تو ایسے فتین لوگوں کے فتنوں کی طرف دھیان نہیں دینے کا بلکہ اخلاص سے اپنا کام کرتے رہنے کا جیسے خود اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ لا تطیعہ ابو جہل کی بات مت مانو ابو جہل کی بات کی طرف دھیان مت دو لہذا یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ابو جہل جیسے فتین ہر زمانے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر دھمکی دے وے تو ان کی بات سننے کی نہیں ان کی بات ماننے کی نہیں جو اچھے اور نیک کام کرتے ہیں وہ کام کرتے رہنے کا اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے ہم سب کو اللہ تعالی راحت عطا فرمائے ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو بہت دھیان لگا کر کے نماز پڑھو اطمینان سے نمازیں پڑھو اور ایسے تو ہم لوگ جب لاک ڈاؤن نہیں ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی فٹافٹ چٹا چٹ نمازیں پڑھ ڈالتے ہیں ابھی لاک ڈاؤن ہے گھروں میں بیٹھے ہیں بہت دھیان سے اطمینان سے نماز پڑھو اطمینان سے سدے کرو اطمینان سے رکو کرو اور نفل نماز کے سدوں میں اللہ سے دعا بھی مانگو عربی کی دعا جتنی بھی یاد ہو یہ ربنا آتی نہ تو یاد ہی ہوگی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اور قرآن کی حدیث پاک کی جو دعا بھی یاد ہو سدے میں مانگو رو رو کے مانگو گڑ گڑا گڑ گڑا کے مانگو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے بس دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے اور نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو نمازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بننے کا اللہ کے نزدیک جانے کا بہترین ذریعہ ہے فرض بھی پڑھو نفلیں بھی پڑھو سنتیں بھی